حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اے نوجوان لوگو تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھے وہ شادی کر لے اور راوی نے پوری حدیث بیان کی سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار دو سو بارہ